السلام علیکم خواتین و حضرات information systems C S five zero seven lecture twelve Mujahid Shahi کے ساتھ گزشتہ لیکچر میں ہم نے جو میجر کمپوننٹس ہیں انفارمیشن سسٹمس کے ان کے بارے میں اپنی ڈسکشن جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ ان میجر کمپوننٹس کے اندر transaction processing system management information system decision support system knowledge system اور ایگزیکٹو سپورٹ سسٹم شامل تھے آج اس لیکچر کے اندر ہم ایک آرگنائزیشن میں جو مختلف قسم کے سسٹمز چل رہے ہوتے ہیں جو کہ سب سیٹس ہیں ان مین سسٹمز کے ان کو ڈسکس کریں گے ظاہر ہے کہ وہ سب سیٹس کیا ہونے چاہیے وہ اس چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن کیا ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ایک گیس کمپنی ہے تو اس کی آرگنائزیشنل اور اس کی جو انفارمیشن ریکوائرمنٹس ہیں اس کی نوعیت ایک ایسی آرگنائزیشن سے جو صرف ڈسٹریبیوشن آف گڈس کرتی ہے اس سے بالکل اس سے مختلف ہوگی ایک مینوفیکچرنگ انڈسٹری جو ہے یا مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے اندر اگر آپ ٹیکسٹائل کر رہے ہیں تو ضروریات ریکوائرمنٹس کچھ مختلف ہوں گی اگر آپ بلے اور گیند اور بال اور ریکٹ بنا رہے ہیں تو آپ کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ مختلف ہوگی کہنے کا مقصد یہ ہے آرگنائزیشن کی کیا کرتی ہے اور آرگنائزیشن کا سائز کیا ہے اس پہ یہ چیز ڈپینڈ کرے گی کہ جو انفارمیشن سسٹمز اور جو سسٹمز اس آرگنائزیشن میں جاری کیے جائیں گے وہ ڈائریکٹلی ڈپینڈنٹ ہیں ان ایکٹیویٹیز کے اوپر کہ جو وہ آرگنائزیشن انڈرٹیک کرتی ہے بیسکلی ہم بات جو کر رہے ہیں وہ ہم اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ وہ آرگنائزیشن کے فنکشنز کیا ہیں اور ان اس آرگنائزیشن کے اندر جو مختلف ڈپارٹمنٹس وغیرہ جو بنتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں ان کے فنکشنز کی ہم بات کر رہے ہیں اور ان کے فنکشنز سے جو ہم ڈاٹا جنریٹ کرتے ہیں اس کو پروسیس کرنے کے بعد مینجمنٹ کے لیے ان آرگنائزیشن کی ہم کیا انفارمیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں for help to them as for decision making so ہر فنکشن یا ہر اور اس کا اس کا جو انفارمیشن سسٹم اس سے جو ریلیٹڈ ہوگا وہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آرگنائزیشن وہ سیکشن وہ ڈپارٹمنٹ وہ کیا کر رہی ہے پھر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام سب سسٹمز جو ہیں ان سب کو ہم اگر ایک کنسالیڈیٹڈ بیسس پہ ایک انٹیگریٹڈ بیسس پہ دیکھنا چاہتے ہیں اور ان سے انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کا تعلق کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ سے ہو سکتا ہے اور یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے ایکسچینج آف انفارمیشن کا ایکسچینج آف ڈیٹا کا اور ڈسیشن میکنگ جو ہم کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے لیے کرتے ہیں اس کا اثر لام دوسرے ڈپارٹمنٹ پہ بھی ہوگا اور جب ڈپارٹمنٹس کی ڈسیشن میکنگ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل آرگنائزیشن کے حوالے سے ہم کوئی ڈسیشنز لے رہے ہیں جو اس آرگنائزیشن کی کارکردگی اس آرگنائزیشن کی پروفیٹیبلٹی وغیرہ پہ اثر انداز ہو سکتی ہے سو یہ چیز جو ہے کہ جی ہم نے کس کس سب سسٹم یا کیا کیا سسٹمز بنانے ہیں ہم نے اس کو انٹیگریٹ کس طریقے سے کرنا ہے یا کنسالیڈیٹ کس طریقے سے کرنا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ڈسکشن میں آتی ہیں اب یہ ہم اگر ہم کہہ دیں کہ ہاں جی یہ پرچیز ڈپارٹمنٹ ہے اور پرچیز ڈپارٹمنٹ کا ایک آپ سسٹم بنا دیجیے ٹھیک ہے صاحب پرچیز ڈپارٹمنٹ کا سسٹم بن جائے گا لیکن پرچیز ڈپارٹمنٹ کا تعلق یا پرچیزنگ کا تعلق اور کس کس ڈپارٹمنٹ سے ہونا چاہیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور کیا یہ سسٹم جو ہم بنا رہے ہیں اس کا تعلق ان ڈپارٹمنٹس کے سسٹمز کے ساتھ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ایک زمانہ وہ تھا کہ جب اسٹینڈ لون بیسس اور یہ بہت سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں جب کمپیوٹرز اور ٹیکنالوجی کے بارے میں اتنی انفارمیشن ہمارے پاس نہیں تھی تو ہر ڈپارٹمنٹ کو ہم ایک واٹر ٹائٹ آف کمپارٹمنٹ سمجھتے تھے کہ بس یہ جو کچھ ہے وہ یہی ہے اور اس کے لیے جو کچھ ہے وہ ہے ادھر کیا ہو رہا ہے اس سے جو انفارمیشن وہاں پہ یا ڈیٹا جو اکٹھا ہو رہا ہے اس ڈیٹا کا تعلق اگر ان سٹورز کے ساتھ ہے یا انوینٹری کے ساتھ ہے ادھر کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتا ہم کیوں خرید رہے ہیں یہ ہم نے سٹور سے پوچھ کے خریدا نہیں خریدا تمام ایشوز اکاؤنٹس والوں کو کیسے پتا چلنا ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کوشچنس آتے تھے اس کے لیے ہم کہیں کہ جی مینوئل جب تھا ہمارے پاس سلسلہ تو اس وقت کیا ہوتا تھا جب مینوئل سسٹمز ہوتے تھے تو اس وقت انفارمیشن ہر ڈپارٹمنٹ اپنی جنریٹ کرتا تھا وہ انفارمیشن پھر کہیں آتی تھی وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہ پھر کوشش کرتے تھے کہ ریلیٹ کریں اس انفارمیشن جنریٹڈ کو to whatever other activities و ٹیکنگ پلیس وڈنٹ اپنٹیوٹی ون پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ تو یہی کام سارا جو ہے ضرورت یہ محسوس ہوئی کہ یہ ڈپارٹمنٹس اپنے اپنے سسٹم تو لے کر کے چلے لیکن ان کا تعلق چونکہ دوسرے فنکشنز اور دوسرے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ہے اس لیے ان کے ساتھ انٹیگریٹ ہونا ضروری ہے اس کے بعد اوور آل پکچر کی بڑی ضرورت ہے وہ بھی مرج کرنی چاہیے پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ جناب یہ صرف ایک آرگنائزیشن کے اندر کی بات نہیں ہے آرگنائزیشن کی جو سیلز ہوتی ہیں آرگنائزیشن جن لوگوں سے ڈیل کرتی ہے جو اس کے سب وینڈرز ہیں یا سپلائرز ہیں ان سے بھی ان کے بارے میں بھی ہمیں انفارمیشن کہ جی وہ ہمارے آرڈرز کو کس حساب سے پروسیس کر رہے ہیں کیوں کہ ہم نے اپنا مال ایک خاص وقت پہ آگے ڈلیور کرنا ہے جب تک ہمیں وہ سپلائر ہمارا یا سب وینڈر جو ہے وہ ہمیں مال نہیں دے گا جس کو ہم مزید پروسیس کر کے آگے فائنل شیپ میں لے کے لے کے آئیں گے اس وقت تک تو ہم بیچ نہیں سکتے اس کو لہٰذا یہ بھی ضروری ہو گیا کہ اب وہ جو سپلائر ہے اور جو وینڈر ہے سب وینڈر ہے اس کو بھی اس سے بھی ہم انفارمیشن لیں اور اس کو بھی اپنے جو ٹوٹل ڈیٹا بیس ہے اس میں ایک حصہ دیں اسی طریقے سے بزنس میں جب اہمیت کسٹمر کی جو کہ ہمیشہ سے تھی لیکن بہت زیادہ بڑھ گئی آج کے زمانے میں جیسے ہے اور اس بارے میں ہم مزید تفصیل سے اس لیکچر میں گفتگو کریں گے لیکن فی وقت یہی کہنا کافی ہے کہ کسٹمر کی ضروریات کسٹمر کی کمپلینٹس کسٹمر کی پروفائلز وغیرہ یہ سب اس لیے ضروری ہو گئی ہیں اب ہمارے ڈیٹا بیس کے اندر کہ ہمیں اپنے کسٹمر جو ہمارے دکان میں جو ہمارے پروڈکٹس کو خریدتے ہیں جن سے ہمارا تعلق ہوتا ہے ان کے بارے میں ہمیں پتا کریں کیونکہ سروس اگر ہم پرووائڈ کر رہے ہیں یا گڈس پرووائڈ کر رہے ہیں تو ان کو بہتر گڈز اچھے goods in a timely fashion اچھی service in a timely fashion یہ سب کچھ دینا ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہماری ذمہ ہر آرگنائزیشن کی ذمہ داری ہے اور اس لیے بھی ذمہ داری ہے کہ یہ کمپٹیشن کے اندر جو کمپٹیشن ہے اس کے اندر آپ کو ایج دلواتا ہے تو یہ تمام اب یہ لوگ بھی جو ہیں ان کے بابت ساری انفارمیشن جو ہے وہ بھی ہمارے ڈیٹا بیسز کا حصہ بن گئے تو ان کو بھی ان کے لیے بھی اب سسٹم وضع کرنا چاہیے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں بزنس جیسے جیسے ڈیولپ ہو رہا ہے جیسے جیسے کاروبار بڑھ رہا ہے جیسے جیسے تقاضے بڑھتے جا رہے ہیں اسی حساب سے انفارمیشن سسٹمز جو ہیں اس میں اتنی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ ایکسپینڈ کر سکے وہ ان سب چیزوں کو انکوپریٹ کر سکے اس ساری گفتگو سے یا اوور ویو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اس سے جو پکچر ایمرج کرتی ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ ایک آرگنائزیشن کوئی بھی آرگنائزیشن ہو سکتی ہے اس میں مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے یا مارکیٹنگ کا فنکشن ہے آپ جو کچھ بھی بیچ رہے ہیں چاہے آپ سروس بیچ رہے ہیں چاہے آپ گیس بیچ رہے ہیں بجلی بیچ رہے ہیں پانی بیچ رہے ہیں ٹیلی فون بیچ رہے ہیں یا ٹیلی فون کی سروس بیچ رہے ہیں یا کپڑا بیچ رہے ہیں یا جو کچھ بھی گروسریز بیچ رہے ہیں تو مارکیٹنگ کا فنکشن تو آ جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ وہ چیز خود بنا رہے ہیں پروڈیوس کر رہے ہیں تو مینوفیکچرنگ فنکشن آ جاتا ہے فائنینس اور اکاؤنٹس کا فنکشن جو ہے وہ لا بالا ہر جگہ پہ آئے گا چاہے آپ مینوفیکچرنگ ہیں یا سروس ہیں یا جو کچھ بھی ہیں ایچ آر کا فنکشن بھی ہے اور پھر ایک انفارمیشن ریسورس ڈپارٹمنٹ یا انفارمیشن ریسورس کا فنکشن یہ فنکشن بیسکلی ریلیٹ کرتا ہے اس ڈپارٹمنٹ سے یا اس کام سے جو کہ اس تمام کمپیوٹرائز نیٹورک اور ٹیکنالوجی کو جو چلاتا ہے کنٹرول کرتا ہے جو اس میں اضافہ کرتا ہے یہ اس کے حوالے سے اور جو ڈیٹا کی پروسیسنگ کو انشور کرتا ہے رپورٹس کی جنریشن جو ہے بر وقت وہ انشور کرتا ہے کوئی فالٹس ہو جائیں کوئی پرابلم آ جائے ان کو صحیح کرتا ہے تو یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کہہ لیں آپ یا انفارمیشن ریسورس ڈپارٹمنٹ کہہ لیں یہ وہ ڈپارٹمنٹ اب ان سب کے حوالے سے یہ چار پانچ پانچ جو میں نے آپ کو مختلف فنکشنز بتائے فنکشنز کوالٹی ایشورنس کا بھی ہو سکتا ہے سٹورز کا آپ کہیں گے کہ جی فنکشن لیکن وہ ہم مینوفیکچرنگ سے ریلیٹ کرتے لیکن جیسے میں نے کہا کہ جی اگر مینوفیکچرنگ آپ نہیں کر رہے تو یہ ضروری نہیں کہ سٹورز نہ ہو سکتا ہے سٹورز پھر بھی ہوں آپ کے پاس آپ کا ورک شاپ ہے ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا کام ہوتا ہے وہاں پہ اسپیئر بھی ہوتے ہیں وہاں پہ مینٹیننس جو آپ کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی سسٹم بنانا ہوتا ہے کس کسٹمر کی کاڑی کب آئی کیا ہوا کتنی دیر لگی کتنے پرزے لگے وغیرہ وغیرہ وغیرہ یہ تمام کام جو ہے یہ آپ نے اس کو بھی کمپیوٹرائز کرنا تو انوینٹری بھی ہے سیلز بھی ہے پرچیز بھی ہے بہت سارے فنکشنس آرگنائزیشن کے کیا کرتی ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا اس میں سے آپ کو اپلائی کرتے اور ان سب کے لیے سسٹمز جو ہیں وہ موجود ہونے چاہیے اور ہیں جیسا میں نے پہلے کہا کہ آج کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ ایک بہت اہم موضوع ہے اور کوئی بھی business meaningful business meaningful size of business C R Ms کو نظر انداز نہیں کر سکتی سیلس فورس جو رکھی ہوتی بہت ساری آرگنائزیشن کے پاس depending again upon their nature of activity sales force ہوتی ہے سیلز فورس اب اس چیز کا انتظار نہیں کر سکتی کہ وہ جب واپس دکان پہ آئے گی یا واپس فیکٹری میں آئے گی یا واپس ہیڈ آفس میں آئے گی تب آ کے اطلاع دے گی کہ جی ہماری یہ بات ہوئی اور یہ آج اس کو آپ نے آٹومائز کر دیا ہے چاہے آپ نے اس کے ہاتھ میں موبائل ٹیلی فون تھما دیا یا پام ٹاپ تھما دیا جو کچھ بھی ہے آپ نے اس سیلز فورس کو آٹومائز کر دیا اس کے بعد ایک اور کانسیپٹ پیدا ہوا وہ کال سینٹرز کا کانسیپٹ ہے اور پھر سرٹن اسپیسیفک ٹولس ہیں جو کہ خاص مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو آٹومیٹڈ سافٹ ویئر ہے جس میں انجینئرنگ ڈیزائن اس کے حوالے سے روبوٹک انجینئرنگ کے حوالے سے یہ سافٹ ویئر موجود ہے تو یہ چیزیں بھی سسٹم کا انفارمیشن سسٹمز کا حصہ ہے اور بن جاتی ہے تو آئیے اپنی گفتگو کو اب اس اوور ویو سے ہٹ کے آگے لے کے چلتے ہیں اور ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ تمام سسٹمز کو جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے انٹیگریٹ ہو کے ان کو اگر وہ چلیں گے تو تب آپ کو ہر ڈپارٹمنٹ ہر فنکشن اپنی جو آرگنائزیشن ہے اس کے حوالے سے آپ کے پاس انفارمیشن آ سکے گی اور جیسا کہ ہم نے پہلے کسی لیکچر میں یہ بات کہی ہے کہ انفارمیشن جو ہے ایک ڈپارٹمنٹ کے بارے میں صرف اس ڈپارٹمنٹل ہیڈ کو نہیں چاہیے ہوتی ہو سکتا ہے کہ وہ انفارمیشن بہت سارے اور ڈپارٹمنٹس کو ڈپارٹمنٹل ہیڈس کو بھی چاہیے فار ڈسیشن میکنگ پرپسز تو سب سے پہلے ہم مارکیٹنگ انفارمیشن سسٹم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں یہ کرتا کیا ہے اب یہ سسٹم جو ہے جس سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں یہ انفارمیشن جنریٹ کر رہا ہے from transaction processing system data کو کنورٹ کر رہا ہے فروم را ڈیٹا ان ٹو انفارمیشن جو کہ ویلو ایڈٹ ہونی چاہیے جس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے اب مارکیٹنگ کا جو انفارمیشن سسٹم ہے وہ اس میں کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی جہاں کے بہت زیادہ اور ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں اور ہر شخص کے ذہن میں اگر ہم سوچنا شروع کریں اس بارے میں تو بہت ساری ریکوائرمنٹس آئیں گی لیکن چند ایک یہ ہیں to identify customer for firms products and services develop the products and services to meet customer needs promote the products and the services and provide ongoing customer support چیز یہ ہے کہ یہ چار پانچ چار چیزیں تو ہو گئی لیکن مارکیٹنگ کے اندر آپ نے ٹارگٹ ایریاز جو ہیں آپ کے اس میں آپ کا پروڈکٹ کیسے پرفارم کر رہا ہے آپ کے جو پروڈکٹ کس سیزن میں کس طریقے سے پرفارم کرتا ہے کیا وہ سیزن پہ بیسڈ ہے اس کی ڈیمانڈ یا ریگولر ہے ڈیمانڈ اب یہ تمام چیزیں جو ہیں یا یہ جو چار چیزیں میں نے آپ کو آئیڈینٹیفائی بھی کر کے دی یہ ساری چیزوں کے حوالے سے آپ کے پاس اگر ڈیٹا بیس موجود ہوگا اور آپ کے ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم کے اندر اس کے لیے یہ تمام گنجائش رکھی جائے گی کہ یہ انفارمیشن بھی ہمیں حاصل کرنی ہے یا ہمیں اس کا ڈیٹا بیس کریٹ کرنا ہے تو تبھی آپ کو انفارمیشن سسٹم جو ہے اس ڈیٹا بیس میں سے یہ انفارمیشن یا اس حوالے سے یا ان حوالوں سے آپ کو وہ انفارمیشن ایکسٹریکٹ کر کے دے سکے گا اگر ہم یہ کہتے کہ جی یہ انفارمیشن سسٹم بنا دے انفارمیشن سسٹم بذات خود آپ کو کچھ نہیں دے سکے گا وہ تبھی دے سکے گا کہ جی آپ کے جو ڈیٹا بیسز ہیں آپ کے کریٹ کریں آپ آپ ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم جو ہے اس کے تحت وہ ڈاٹا ریکارڈ ہو وہ انفارمیشن ریکارڈ ڈاٹا ریکارڈ ہو اور اس کو پھر پروسیس کیا جائے یہ جو چار چیزیں جن کو میں نے اسپیسیفکلی آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کے علاوہ جو میں نے گفتگو کی کہ جی جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی آپ کے ٹرانزیکشن پروسیسنگ سسٹم یا آپ کے ڈیٹا بیسز کے اندر ان کو کریٹ نہیں کیا جا رہا اس وقت تک انفارمیشن سسٹم جو ہے وہ آپ کو اس ڈیٹا کو پروسیس کر کے انفارمیشن نہیں دے سکے گا پرووائڈ کر سکے گا جو کہ آپ کو چاہیے in order to take decisions ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے بات کی تھی سیلس فورس کی آٹومیشن کی اب اگر ہم نے ان کو ہاتھ میں ٹیلی فون دے دیا پام ٹاپ دے دیا اب وہ جو انفارمیشن وہ گیدر کر رہے ہیں یا جو وہ آپ کو میسجز بھیج رہے ہیں ان تمام کو ریسیو بھی تو کوئی کرے گا کہیں اس انفارمیشن سے جو کہ وہ ہمیں پرووائڈ کر رہے ہیں وہ تمام انفارمیشن بھی تو ہمارے ڈیٹا بیس میں کہیں سٹور ہوگی اور جب ہوگی تو پھر اس سے آگے کچھ چلا جا سکتا ہے اس لیے کمیونیکیشن جو ہے from within the firm and آپ سروے کراتے اپنے کنزیومر میں مارکیٹ کے اندر جنرلی سروے کراتے اس سروے کا ریزلٹ کیا آتا ہے آپ کے پروڈکٹس کے بارے میں آپ کی سروس کے بارے میں کوالٹی آف پروڈکٹس کے بارے میں کوالٹی آف سروس کے بارے میں پرائسنگ کے بارے میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ کروا سکتے ہیں اور کرواتے ہیں وہ ساری انفارمیشن بھی جو ہے وہ آپ نے رکھنی آج کے زمانے میں وہ کمیونیکیشن آن یا وہ سروے آن لائن بھی ہو سکتا ہے وہ ہر گلی اور کوچے میں جا کے سوال نامہ فل بھی کرایا جا سکتا ہے وہ طریقہ اس کا ہمارے انفارمیشن سسٹم سے تعلق نہیں ہمیں تو یہ چاہیے کہ جی انفارمیشن ڈاٹا ہمارے پاس آئے اور ہم اس ڈیٹا کو اپنے کمپیوٹر سسٹم کے اندر ریکارڈ کریں اور اس سے پھر آگے اس کو پروسیس کر کے اس کو کنورٹ کر کے اس سے رپورٹس جنریٹ کریں تاکہ ہمیں اپنے حوالے سے جو مارکیٹ کے اندر اوپینین ہے وہ معلوم ہو سکے سو انٹرنل انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے اپنے بارے میں انفارمیشن اپنے کسٹمرز تک پہنچانا پبلک تک پہنچانا چاہے وہ آپ ویب کے تھرو کیجئے وہ آپ انٹرنیٹ کے تھرو کیجئے کسی طریقے سے کیجئے اشتہار بانٹ کے کیجئے وہ ساری چیز جو ہے اور اس کا ریزلٹ اور امپیکٹ اس کا فالو اپ ہوتا ہے وہ ساری چیز جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے اور اس کے حوالے سے جتنا ڈیٹا ہے وہ آپ کو کلیکٹ کر کے رکھنا پڑتا ہے اور اس کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے اور آئندہ کے جو ڈسیشنز ہیں آپ کے وہ ہو سکتا ہے کہ ان اس تمام انٹیلیجنس پہ جو آپ نے گیدر کی ہے اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں یہ بھی پتا چل سکتا ہے کہ جی فلاں علاقے میں آپ کا سرٹن برانڈ اور پرائسڈ پروڈکٹ جو ہے وہ زیادہ قابل قبول ہے بنسبت دوسرے تین پروڈکٹس کے ایٹ اے ڈفرنٹ پرائس تو پھر آپ کی سیلز اسٹریٹجی مارکیٹنگ سے یہ انفارمیشن سیلز والے کے پاس جائے گی اور سیلز والا جو ہے وہ اپنی کیمپین یا سیلز کا جو طریقہ کار ہے اور سیلز کی جو پالیسی ہے اس کو چینج کرے گا کہ جی جس علاقے میں جس چیز کی ڈیمانڈ ہے اسی کے حساب سے وہ پروڈکٹ جانا چاہیے یوں انفارمیشن مارکیٹنگ فنکشن کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں اور جو انفارمیشن سسٹم مارکیٹنگ فنکشن کے حوالے سے جنریٹ یا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں یہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں لیکن ان سب چیزوں کو ان سب سوالات کو آنسر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا ان سم فارم اور شیپ ٹرانزیکشنل پروسیسنگ سسٹم کے تھرو ہمارے پاس ریکارڈ ہو اور اس سے ڈیٹا بیس کریٹ کیا جائے اور اس ڈیٹا بیس کے ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ ہم یہ مارکیٹنگ انفارمیشن جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے اپنی کمپنی کے بارے میں اپنے پروڈکٹس کے بارے میں اپنی سروسز کے بارے میں کمپنی کے یا آرگنائزیشن کے امیج کے بارے میں وہ پھر ہی ہم حاصل کر سکتے ہیں اگر کوئی انفارمیشن ہمارے پاس کلیکٹ ہونے کا طریقہ کار موجود ہو اب مارکیٹنگ کا انفارمیشن سسٹم ہے تو اس کے بھی فوائد ہیں اس کے بارے میں میں بہت ساری بات آپ سے کر چکا ہوں کہ جی آپ ڈلیوری بھی اپنی امپروو کر سکتے ہیں آپ اپنے جو کمپٹیٹرز ہیں یا کمپٹیٹو برانڈز یا پروڈکٹس جو ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن ان کی سیلز کے بارے میں ان کی پالیسیز کے بارے میں انفارمیشن گیدرنگ کر سکتے ہیں اور بہت کچھ کام اس سے کر سکتے ہیں لیکن یہ ساری چیز جو ہے یہ تبھی ہو سکتی ہے کہ جی ہمارے پاس ان کے ہوا اس ان تمام چیزوں کے حوالے سے جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ان کے بارے میں انفارمیشن ہو اس کو انفارمیشن یا ڈیٹا گیدر کرنے کے لیے بھی طریقہ کار ہمارے پاس موجود ہو تو تبھی آگے ہم چل سکیں گے خود انفارمیشن سسٹم کوئی چیز پرووائڈ نہیں کر سکتا انفارمیشن سسٹم اب مارکیٹنگ ہی کے حوالے سے اسٹریٹجک لیول پہ کیا ڈیسیشن کریں گے آپ آپ نئے پروڈکٹس کے بارے میں کریں گے آپ نئی سیلز اپرچونٹی یا نیو سیلز مارکیٹس کے ٹارگیٹنگ کریں گے آپ اپنی جو پلاننگ ہے نئے پروڈکٹس اینڈ سروسز کے بارے میں ان کے حوالے سے بات ڈسیشن کر سکتے ہیں آپ اگر یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے کمپٹیٹرز کس قسم کے طریقہ کار یا حربے سیلز پروموشن کے استعمال کر رہے ہیں یا مارکیٹ اپنے پروڈکٹس اینڈ سروسز کو مارکیٹ کرنے کے استعمال کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کچھ ڈسیشنز لے سکتے ہیں اب اس ساری چیز کو سپورٹ کرنے کے لیے ڈیٹا چاہیے اور وہ ڈیٹا آپ کے پاس آئے موجود ہوگا آپ کے ڈیٹا بیسز میں تو تبھی یہ ڈسیشن جو ہیں ورنہ کوئی دفتر میں بیٹھ کے یہ نہیں ایک دن سوچ لیتا کہ اچھا ٹھیک ہے کل سے ہم یوں کر لیں گے انفارمیشن کہیں سے تو آئے گی اس نیٹورک میں ڈیلر نیٹورک سے ڈسٹریبیوٹر نیٹورک سے کسٹمر نیٹورک سے کسی سے تو انفارمیشن آئے گی اور وہ انفارمیشن کس پیٹرن سے آتی ہے اس کی فریکوینسی کیا ہے کتنے لوگوں سے آتی ہے ایک آدمی کہہ دے کہ جی یہ چیز غلط ہے تو وہ غلط نہیں ہو جاتی ہاں اگر ساڑھے چودہ کروڑ کی آبادی میں ساڑھے دس کروڑ لوگ کہہ دے کہ جی یہ غلط ہے تو پھر وہ غلط تو سیمپل کے سائز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے سو یہ چیز جو ہے یہ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ جی ڈسیشن میکنگ جو ہے وہ آربیٹری نہیں ہوتی وہ بیسڈ آن فیکٹس فیگرس ہوتی ہے وہ بیسڈ آن انفارمیشن ہوتی ہے اسی طریقے سے مینجمنٹ لیول پہ آپریشنل لیول پہ تمام جو ہیں وہ مختلف ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور وہ ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ڈسیشن میکنگ پرپسز کے لیے آپ میٹ کرتے میں نے کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کی بات کی تھی سیلز آف فورس آٹومیشن کی بات کی تھی کال سینٹر کے حوالے سے بات کی تھی اب customer relationship management customer کیوں امپورٹنٹ ہے کسٹمر اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ پیسہ خرچ کر رہا اور میرا پروڈکٹ خرید رہا اگر کوئی یہ سمجھ کہ جی میں پروڈکٹ ایسا خراب بنا دوں یا ایسا بنا دوں کہ ہر چوتھے دن جو ہے اس کسٹمر کو اس پروڈکٹ کی ضرورت پڑے تو وہ کسٹمر جو ہے وہ آج اتنا عقل مند ہو چکا ہے کہ ہر چوتھے دن آپ کی دکان پہ آ کے وہ پروڈکٹ نہیں خریدے گا بلکہ وہ یہ اس تلاش میں ہوگا کہ مجھے اس سے بہتر پروڈکٹ کہیں مل جائے جو کہ چار دن کے بعد نہ آنا بنے بلکہ چالیس دن یا چار سو دن کے بعد آنا پڑے یہ خریدنے کے لیے اس پروڈکٹ کی کوئی کوالٹی ہونی چاہیے کسٹمر آج کا جو ہے وہ کوالٹی کانشیس ہو چکا ہے اور کوالٹی مانگتا ہے دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ gas company telephone company پانی کی کمپنی بجلی کی کمپنی کے لاکھوں کروڑوں کسٹمرز ہو سکتے ہیں ان تمام کسٹمرز تک پہنچنا اور ان تمام کسٹمرز کی حت الامکان نیڈز کو سیٹسفائی کرنا in relation to the provision of that service بھی اس ادارے کا کام ہے ہاں ایک مناپلسٹک سچویشن کے اندر ایک ایسی سچویشن میں جہاں پہ صرف ایک ادارہ ہے اور اس کی ٹوٹل مناپلی ہے اور کسی دوسرے کو اجازت نہیں ہے وہ کام کرنے کی وہاں پہ وہ جو جی چاہے وہ کرے جیسا جی چاہے وہ کرے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے وہ بیسکلی اس چیز پہ کھیل رہا ہے کہ جی جن لوگوں کو ہمارے سروس کی ضرورت ہے ان کو دوسری جگہ سے تو مل نہیں سکتی ہم سے ہی ملے گی لہذا کوئی پرواہ نہیں کہ کوالٹی آف سروس کیا ہو آپ کا فون اگر پچاس دن بند رہتا ہے تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کے یہاں پہ بجلی نہیں آتی تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن جب کمپٹیشن آئے گا اور ایک سے زیادہ لوگ اپنی سروسز اور اپنے پروڈکٹس آفر کریں گے مارکیٹ کے اندر تو پھر ریس شروع ہوگی اور پھر کسٹمر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہو جائے گا ورنہ اس کے پاس چوائس ہے کہ وہ آپ سے جو فون لیا ہے اس کو واپس کر دے اور دوسرا جو کوئی فون دے رہا ہے اس کے پاس چلا جائے آپ کی بجلی کمپنی سے وہ بجلی نہ لے وہ کسی دوسری بجلی کمپنی سے جا کے بجلی لے لے وغیرہ وغیرہ سو so, اسی طریقے سے جب آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں آپ بینکس جو کچھ کرتے ہیں کام کرتے ہیں لیسنگ کمپنیز ہیں fashion designing garment manufacturing retailing of various kind of products اب آج وہ بات نہیں ہے شاید کسی دور افتادہ گاؤں کے اندر آج بھی ہو کہ بس یہی چیزیں ہیں خریدنی ہے تو خرید لو نہیں خریدنی تو موج کرو آج دکان کے اندر وہ چیز چاہیے آج وہ مال چاہیے جو کسٹمر کو چاہیے آج وہ کوالٹی اور وہ رنگ اور وہ قیمت چاہیے جو کسٹمر کو چاہیے تو یہ اب ضروری ہو گیا کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ کسٹمر کے حوالے سے اپنے آپ کو تیار کر اور پتا کرنا شروع کر دے کہ یہ کسٹمر کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا اس کی نیڈز کیا ہے اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہے کتنے کسٹمر ہماری ہی کمپنی کے پروڈکٹس کو خریدتے ہیں وہ دوسری کمپنی کے پاس نہیں جاتے وہ کسی اور کا گھی کسی اور کی صابن کسی اور کی ٹوتھ پیسٹ نہیں خریدیں گے وہ صرف ہماری کمپنی کی بنائی ہوئی خریدیں گے وجہ ہوگی اس کی وہ وجہ کیا کیا اس وجہ میں کہیں کوئی کمی یا بیشی تو نہیں ہو رہی یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آج کسٹمر کے حوالے سے امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں اور پھر وہ آرگنائزیشن اگر دس اور پروڈکٹ لے کے آتی ہے اور وہ اپنی ریپوٹیشن مینٹین کیے ہوئے ہیں اور اپنے کسٹمر کے حوالے سے وہ چیزیں ایسی لے کر کے آتی ہے ان کی ٹیسٹ کے حساب سے ان کے مزاج کے مزاج کے حساب سے وہ پروڈکٹس جو ہیں اس کی پاپولیرٹی اور اس کی sale which finally means profitability for the company اس میں اضافہ ہوتا ہے کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ صرف کسٹمر کی تعداد بڑھانے کی بات نہیں ہے اس کا آبجیکٹو جو ہے وہ یہ ہے کہ جی پروفیٹیبلٹی بڑھے ریونیو بڑھے اور کس طریقے سے بڑھے through customer satisfaction so customer relationship management جو ہے it is primarily strategic business and process issue لیکن اس کے حوالے سے جتنی انفارمیشن ہم گیدر کر رہے ہیں جتنا ڈیٹا گیدر کر رہے ہیں وہ کریٹیکل ہو جاتا ہے order to produce a lot of information relating to our product services organisation on which the management at appropriate level can take appropriate decision so یہ کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کے حوالے سے ہم نے آپ کو اہمیت بتائی اس کی اور انفارمیشن سسٹم کے ساتھ کس طریقے سے لنکیج ہو رہا ہے اب ہم اس سے آگے چلتے اس سے آگے ہم جو بات کریں گے وہ اب کال سینٹر کی بات کرتے یہ کال سینٹر کیا چیز ہے پہلے تو نہیں ہوا کرتے تھے تب تب بھی کاروبار ہوتا تھا لوگوں کے خریدنے میں بیچنے میں اضافے ہوتے کال سینٹر کی ضرورت کہاں پڑی جہاں پہ کہ نمبر آف کسٹمر جو ہیں وہ بے تحاشا بڑھ گئے اور یہ ممکن نہیں رہا کہ ہر کسٹمر کی کال کو فوری طور پہ اٹینڈ کیا جا سکے یا ہر کوئری کو کیونکہ کسٹمر صرف وہ کسٹمر نہیں جو خرید رہا ہے آپ کی سروس یا پروڈکٹ کو بلکہ وہ بھی ہے جو کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کسٹمر آئندہ وقت میں بن جائے تو اس نے بھی ٹیلی فون کرنا اب travel hotel bookings telephone services اور بہت ساری چیزیں ان تمام کے بارے میں کسٹمرز جو ہیں وہ فون کرتے کسی نے ریزرویشن کرانی ہے کسی نے کینسلیشن کرانی ہے کسی نے انکوائری کرنی ہے کہ فلائٹ کس وقت آ رہی ہے فلائٹ کس وقت جا رہی ہے فلائٹ کینسل ہو گئی ہے کیا ہوا بہت ساری چیزیں ہوتی انکوائریز ہوتی اب یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تمام چیزیں ایک آرگنائزیشن میں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم خود کریں گے تو مشکل ہو جائے گا لہذا جب کاسٹ کی بات آئی اور کسٹمر کے حوالے سے کسٹمر کو صحیح سروس دینے کی بات آئی تو پھر یہ کانسپٹ جو کال سینٹر کا ہے یہ جنریٹ کیا ہوا اور کہا کہ جی ٹھیک ہے اب ایسی آرگنائزیشن بھی آنی چاہیے کہ یہ صرف کام یہ کریں کہ ہمارے حوالے سے ہماری آرگنائزیشن کے حوالے سے جو کوئریز آ رہی ہیں جو ریکوائرمنٹس آ رہی ہیں جو کچھ ہو رہا ہے کوشچنز آ رہے ہیں ان کو آنسر کریں جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کال سینٹر کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوں گے وہ یا تو ان کوئریز سوالات کا جواب دیں گے یا ان کو صحیح ڈائریکشن میں بھیجیں گے کہ فلا جگہ سے آپ کو یہ انفارمیشن جو ہے یہ حاصل ہوگی تو یہ کال سینٹرز کی بات کال سینٹر پھر کاسٹ وائز ضروری نہیں کہ اسی ملک میں اسی شہر میں ہونے چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی دنیا کے اندر بہت ساری انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ہیں ان کے حوالے سے کال سینٹر جو ہیں وہ ان سے ہزاروں میل دور جہاں پہ وہ آپریشن ہیں ان کے وہاں سے ہزاروں میل دور جو ہیں وہ لوکیٹڈ ہیں کیوں کہ cost of providing the service اس جگہ پہ کم ہے جہاں پہ وہ کال سینٹر جو ہے وہ لوکیٹڈ اب کتنی کالز آئیں کتنی کالز کو مطمئن کیا گیا کتنی کالز کو ری ڈائریکٹ کیا گیا اب یہ تمام انفارمیشن جو ہے اور نیچر آف کوئری کیا تھی نیچر آف کوشچنس کیا تھے یہ تمام انفارمیشن جو ہے somebody sitting thousand of miles away in head office also desire know اور یہ انفارمیشن جو ہے یہ اب کوئی ٹیلی فون پہ کر کے نہیں بتائے گا ہاں جی آج پانچ ہزار پانچ لاکھ پچاس ہزار پانچ سو دو کالیں آئی تھیں اس میں سے چار پانچ سو کالیں تو ایسے ہی تھیں جی باقی ساری کو no there has to be a pattern to it there has to be a style to it this information is required for a certain purpose that data has to be gathered at the call centre that data has then got to be processed translated in terms of information that is required at head office of the organisation thousand of mile so that people can take decisions about the services and the products and what is going so یہ انفارمیشن جو ہے کال سینٹر آئسولیٹڈ نہیں ہے call centre is related to the information system of organisation whether you call are directing marketing information system جس سے کے ساتھ اس کا حصہ بن جاتا ہے اس سے انٹیگریٹ ہو جاتا ہے جو آپ کے ریٹیلرز ہیں ڈیلرز ہیں ڈسٹریبیوٹرز ہیں ان سے جو انفارمیشن آپ کو آتی ہے آپ کا تعلق ان کے تھرو ڈائریکٹلی کسٹمر کے ساتھ نہیں ہے آپ کا تعلق ڈیلر کے ساتھ ہے ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ ہے اس نے آپ کو انفارمیشن دینی ہے اپنے کسٹمر سے لے کے انفارمیشن دینی ویب بیسڈ ایکٹیویٹی ہے ای میلز ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کاروبار کرنے کے لیے ای کامرس کی بات ہوتی ہے ای بزنس کی بات ہوتی ہے تو یہ تمام چیزیں ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ آج کے انفارمیشن سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہیں اور اس سے ڈیٹا جنریٹ کر کے آپ ڈسیشن میکنگ پرپسز کے لیے استعمال کرتے ہر چیز اور ہر ایشو جو ہے وہ امپورٹنٹ بن جاتا ہے سیلس فورس آٹومیشن کی بات ہم نے کی سیلس فورس آٹومیشن جیسے میں نے کہا کہ آپ نے ان کو پام ٹاپس دے دیے آپ نے ان کو موبائل ٹیلی فون ہاتھ میں پکڑا دیے اور ان سے کہا کہ جی آپ جانتے ہیں مارکیٹ کے اندر جو آپ کے سیلز ریپرزینٹیو وغیرہ ہیں وہ مارکیٹ میں جا کے انفارمیشن گیدرنگ کرتے ہیں اب اس انفارمیشن گیدرنگ کا جو ہے کسی نے کوئی فائدہ تو اٹھانا ہے وہ فائدہ ہم کس لیے اٹھائیں گے کہ جی فلاں علاقے میں جو ہم گئے تو ہمیں ڈیمانڈ اس طریقے کی نظر آئی اس کو میں ٹرانسلیٹ کروں کہ اچھا اگر فلاں علاقے کی کے حوالے سے پاپولیشن یہ ہے یا جو میرے پروڈکٹ کو خریدتی ہے اس میں اگر اس قسم کا پروڈکٹ جائے تو پھر میری سیل پہ کیا افیکٹ پڑے گا اور کسٹمر کے اکاؤنٹس جو ہیں اس علاقے میں ڈیلرز ڈسٹریبیوٹرز وغیرہ ان کی مینجمنٹ کی چیزیں ہیں ان کو ڈسکاؤنٹس دینے کی باتیں ہیں بر وقت دینے کی باتیں ہیں تو یہ اور سیل سٹاف جو ہے آپ کا وہ اگر وہ بیچ رہا ہے پروڈکٹ ساتھ لے کر کے جا رہا ہے تو اس کا پرفارمنس کیا ہے یہ ساری چیزیں انتظار اس چیز کا نہیں رہے گا کہ جی وہ ایک ہفتے کے بعد ٹور کر کے واپس آئے گا تو تب وہ اپنی رپورٹ لکھے گا اور پھر وہ ہمیں سبمٹ کرے گا آج فیسلٹیز ایسی اویلیبل ہے کہ آپ کا direct day by day minute by minute hour by hour جو ہے وہ لنکیج اپنے ہیڈ آفس کے ساتھ ہو سکتا ہے اور اپنی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے اور اس کو انفارمیشن دی جا سکتی ہے جس سے اس کے ڈیٹا بیسز جو وہ مینٹین کر رہے ہیں اوور آل بیسس کے اوپر ان کے اندر اس انفارمیشن سے مزید انہانسمنٹ ہوتی رہے اپ ڈیٹنگ ہوتی رہے اور جو بھی ریزلٹس نکل رہے ہیں وہ اپ ڈیٹڈ انفارمیشن کے ساتھ ریزلٹس نکلے اب ہم بات کریں گے مینوفیکچرنگ انفارمیشن سسٹمز کے حوالے سے اب مینوفیکچرنگ انفارمیشن سسٹم جو ہے اس کا تعلق کن کن چیزوں کے ساتھ ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جی ہم نے مینوفیکچرنگ کس کس چیز کی کرنی ہے so planning of what we are to manufacture اگر ہم کنسٹرکشن کمپنی ہے اور ہم پروجیکٹس کرتے ہیں اور ہم پروجیکٹس ڈیولپ کرتے ہیں انفراسٹرکچرل پروجیکٹس ہیں انفراسٹرکچرل پروجیکٹس کو بھی ہم مانیٹر کر رہے ہیں ہمارا جو آرگنائزیشن کا کام ہے وہ مینوفیکچرنگ نہیں ہے لیکن انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ وہ کسی ٹائم کے حساب سے کام کرنا ہے کچھ ایکٹیویٹیز اچیو کرنی ہے کچھ مائل سٹونز اچیو کرنے ہیں اس سب کی پلاننگ اس کے لیے ریسورسز کیا چاہیے ہوں گے کس کس قسم کے ریسورسز چاہیے ہوں گے مینوفیکچرنگ اگر ہم کر رہے ہیں تو مینوفیکچرنگ کے اندر کس کس قسم کی مشینیں چاہیے ہماری پروڈکشن کیپیسٹی کیا ہے کیا ہم کیا ہم اسٹارٹ ٹو فنش وہ پروڈکٹ ان ہاؤس بناتے اور اگر نہیں بناتے تو کون کون کس کس اسٹیج پہ جا کے ہم کسی اور سے وہ اس چیز میں ایڈیشن کراتے ہیں یا اس کے کمپوننٹس بنواتے ہیں اور جب ہم وہ کمپوننٹس بناتے ہیں تو وہ پھر اس کا پرفارمنس جس سے بنواتے ہیں وہ ہمارے سسٹم کا ایک انٹیگرل پارٹ بن جاتا ہے کیوں کہ اسی پہ منحصر ہے یہ چیز کہ آگے وہ ایکٹیویٹی کیسے چلے گی اور اینڈ پروڈکٹ کیسے بنے گا سو پلاننگ ڈیولپمنٹ مینٹیننس جو ہے آپ کی نہ صرف پروڈکشن مشینیں کتنے دن بند رہنی ہے ان کی اوور آلنگ کب ہونی ہے ان کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس کب ہونی ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پلان کی جاتی ہیں یہ ایسے نہیں کہ جی اچھا جی وہ آج کر لیتے بھائی کیوں کر لیتے ہیں ایسے ڈسیشن نہیں ہوتے کسی پلان کے تحت ہوتے ہم نے کتنی پروڈکٹس اگر ہم پندرہ پروڈکٹس بنا سکتے ہیں پچاس پروڈکٹس بنا سکتے ہیں مختلف قسم کے پروڈکٹس بنا سکتے ہیں ایک ہی مشین پہ بنا سکتے ہیں بھائی ایک مشین چوبیس گھنٹے ہیں مشین کے پاس بھی انسان کی طرح کتنے پروڈکٹس بنا سکتی ہے مشین کے اپنے بھی تقاضے ہوں گے اس کا کوئی ڈیزائن کوئی رولر کوئی کوئی چیز بولڈ ڈائی کچھ نہ کچھ تو بدلنا پڑے گا اس بدلنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا تو چوبیس گھنٹے میں سے کتنا وقت جو ہے وہ ہر وقت ہم چینج اوور کرتے ہوئے اس میں گزار دیں گے یہ تمام چیزیں پلاننگ کا حصہ بنتی ہیں کیا کیا چیز ہم کب کب بنائیں گے کس طرح بنائیں گے اور ان سب چیزوں کو بنانے کے لیے اب ہمیں کیا ریسورسز چاہیے مٹیریل کیا چاہیے تو مٹیریل پلاننگ کی بات آ گئی مٹیریل پلاننگ کا کس چیز سے تعلق ہے انوینٹری کے ساتھ تعلق ہے مٹیریل پلاننگ کا کس چیز کے ساتھ تعلق ہے پرچیزنگ کے ساتھ تعلق ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو کچھ ہم بنا رہے ہیں کیا یہ ہم بیچ پائیں گے جو بیچنے والے ہیں سیلز ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہمیں کیا کہتا ہے کہ کون کون سی چیز کتنی کتنی بناؤ ان سے بھی کبھی ہم نے پوچھا ان کی اوپین لی کیوں کہ بیچنا تو انہوں نے ہے مال اور کسی کو یہ شوق نہیں کہ ایک امبار لگے ہوں چیزوں کے کیونکہ ہم نے بنا لی ہم بنا وہی رہے ہیں جو ہم بیچ سکتے اور بیچنا چاہتے تو پروڈکشن پلاننگ پروڈکشن کے ریسورسز کی پلاننگ مشینز کی پلاننگ اس پوری ایکٹیویٹی کی پلاننگ ٹائم پلان کہ جی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پانچ کلو کی سڑک بننی ہے فلانی فلانی ایکٹیویٹیز یہ پندرہ ایکٹیویٹیز ہیں یہ پچاس ایکٹیویٹیز ہیں ایک پانچ کلو کی سڑک بنانے کے لیے ان میں سے کھدائی اسکریپنگ لیولنگ گریڈنگ یہ ایسے ہونی ہے کب تک ہونی ہے ٹوٹل کام جو ہے وہ تین مہینے کے اندر ختم کرنا ہے یا پانچ مہینے میں ختم کرنا ہے اس سارے کام کو کیسے ختم کیا جائے گا مٹیریل کیسے آئے گا یہ ساری چیز جو ہے لیبر کہاں سے آئے گی کتنی ہونی چاہیے کتنی مشینری ہونی چاہیے اس سڑک کو بنانے کے لیے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پلاننگ کا حصہ بن جاتی ہیں اور یہ اس سے پھر جب آپ ایکچوئل ایکٹیویٹی ایک تو پھر آپ نے آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی کہ ہم ایک بجٹری پلان بناتے ہیں بجٹری پلان بناتے ہیں کہ جی ایسے ہوگا اور پھر اس کے اگینسٹ ہم میپ کرتے ہیں کہ ایکچولی ہوا کیا جو ایکچوئل پرفارمنس ہے وہ اس کے اگینسٹ میپ کی جاتی ہے تاکہ اور یہ پھر انفارمیشن سسٹم جو ہے وہ رپورٹس جو جنریٹ کرتا ہے وہ اس حوالے سے کرتا ہے کہ جی آپ نے کہا تو تھا کہ ایسے ہوگا لیکن جو ہوا وہ اس طریقے سے ہوا وہ آپ کی پرفارمنس کی رپورٹ ہے وہ آپ کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ جی آپ کے ساتھ اس پورے پروجیکٹ پہ ہوگا کیا آپ نفے میں جائیں گے نقصان میں جائیں گے ٹائم اوور رن ہوں گے نہیں ہوں گے کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ تو یہ بہت ساری چیزیں اور بہت سارے ایلیمنٹس اور صرف ایک یعنی مینوفیکچرنگ یا جو مین ایکٹیویٹی ہے آپ کی اس کے حوالے سے دوسرے فنکشنز کے ساتھ لنکج اور اسی کا جو انفارمیشن سسٹم ہے آپ نے ڈسائڈ کرنا کہ جی میں نے یہ پروڈکٹ کل سے نہیں بنانا وہ آپ کس بیسس پہ کر رہے ہیں وہ آپ نے مارکیٹنگ انفارمیشن کی بیسس پہ کیا آپ نے سیلس کی انفارمیشن پہ کیا کہ جی اس پروڈکٹ کی مانگ نہیں ہے لوگ اب اس قسم کا نہیں فلا قسم کا پروڈکٹ چاہتے ہیں ٹھیک ہے صاحب اب جو اسپیئر کیپیسٹی ہے آپ کے پاس اب وہ مشین اتنے گھنٹے وہ پروڈکٹ بنانے میں تو کام نہیں کرے گی تو وہ کیا کرے گی کیا وہ مشین میں کیپبلٹی ہے کہ وہ کچھ اور کام کر لے تو یہ ڈسیشن ہے یا نئی مشین آنی پڑے گی یا کیا ہونا پڑے گا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ڈسیشن میکنگ کی ہیں اور یہ اس انفارمیشن سسٹم سے جو آپ کے مینوفیکچرنگ ہم ایک اوور آل ایک نام دے دیتے ہیں اس کو کہ جی مینوفیکچرنگ انفارمیشن سسٹم تو مینوفیکچرنگ اوور انفارمیشن سسٹم کے اندر بھی بہت سارے سب کا سب کمپوننٹس ہیں اور جب تک وہ سب کمپوننٹس جو ہیں اس سے انفارمیشن اس میں ڈیٹا نہیں آئے گا اس سے انفارمیشن نہیں جنریٹ ہوگی میرا information system about the manufacturing اور the main activity the organization is undertaking اس کے بارے میں رپورٹس جنریٹ نہیں ہو سکیں گی انفارمیشن نہیں نکل سکے گی ڈسیشنس اسٹریٹجک لیول پہ یہ بھی ہو سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی بھی اشارتن گفت بات کی تھی کہ جی میں نے نئی مشین خریدنی میں نے اپنی کپیسٹی ایکسپینڈ کرنی ہے نہیں ہمارا خیال ہے کہ جی ایک پلانٹ تو ہمارا فلاں جگہ پہ ہے دوسرا پلانٹ بھی ہونا چاہیے ہمارے پاس کیونکہ ہمارے پروڈکٹس کی ریکوائرمنٹ ایسی ہے ٹریول کا ٹائم بہت زیادہ ہے کاسٹ بھی آتی ہے بہتر یہ ہے کہ جی اور را مٹیریل چونکہ وہاں پہ بھی لوکلی اویلیبل ہے تو ہم وہاں پہ کیوں نہ سیٹ اپ کر لیں یہ strategic decision profitabilities cost of providing the goods and services and producing those goods and services تمام چیزیں جو ہیں یہ ڈسیشن میکنگ کے لیے استعمال ہوں اور یہ اس سسٹم سے جنریٹ ہوں گی تو کمپوننٹس جو ہیں اس ٹوٹل سسٹم کے ان سے سب سب سب سسٹم کہہ دیجیے آپ ان کو وہ جنریٹ کر رہے آپ کے لیے بہت ساری انفارمیشن اور وہ اس کے تھرو آپ کے پاس آ رہی ہے کتنے گھنٹے کون سی مشین بند رہتی ہے اس کو کیوں بند رہتی ہے اس پہ ریپیئر اینڈ مینٹیننس کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مشین بہت خراب ہو گئی پرانی ہو گئی کیا اس کی پروڈکٹیو کیپیسٹی اس کی ایفیشنسی ختم ہو گئی کیا ٹیکنالوجی دنیا میں ایسی آ گئی ہے کہ اگر میری مشین سو آئٹمس پر گھنٹہ کرتی ہے تو اب ٹیکنالوجی ایسی اویلیبل ہے جو کہ ہزار آئٹم پر گھنٹہ پروڈیوس کرتی ہے تو کیا مجھے ہزار گھنٹے والے ہزار آئٹمس پر گھنٹے والی مشین کے اندر انویسٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کیا میری ڈیمانڈ جو ہے سیلز پروڈکٹ کی ڈیمانڈ جو ہے سیلز جو ہے کیا وہ اتنی ہے یا ہو سکتی ہے کہ میں ہزار آئٹمس پر گھنٹے والی مشین کو لے لو میری ٹوٹل مارکیٹ پروڈکٹ کے حوالے سے کیا ہے کیا جتنا یہ مال بنانے کے قابل ہے وہ مال میں سارا بیچ دوں گا کیا میری مارکیٹ اتنی بڑی ہے کیا اس میں کیپیسٹی ہے کہ وہ ساری چیز یہ جو میں بناؤں گا وہ خرید لے گی اور یہی بات آتی ہے یہاں پہ جو چیز جو ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے اکانمیز آف اسکیل کی بات آتی ہے اور اسی حساب سے چیز یہ ہے کہ جی آج سے کئی سال پہلے پچاس آئٹمس گھنٹے کے بنانے والی مشین کو بہت ایفیشینٹ سمجھا جاتا تھا آج ہزار آئٹمس گھنٹے کی مشین کو بنانے سے بھی بہتر کی بات ہے کسی ایک مشین کی بات کر لیں جنرل جنرلٹی میں میں گفتگو کر رہا ہوں کہنے کا مقصد صرف یہ کہ مارکیٹ کا سائز پروڈکٹ یا سروسز کی ڈیمانڈ اس میں منحصر ہے کہ میری پروڈکشن کیپبلٹی کتنی ہوگی اور میں نئی ٹیکنالوجی کی طرف کیوں جانا چاہتا ہوں کیا میری بج... پرانی مشین جو ہے وہ بجلی پہ چلتی ہے آئل پہ چلتی ہے کس چیز پہ چلتی ہے آج جو مشینری مل رہی ہے وہ کسی اور چیز کی کاسٹ کیا کم آتی ہے پروڈکشن کاسٹ تو یہ چیزیں جو ہے یہ دیکھنے کی ہیں اور انہی پہ بیس کر کے ڈسیشنز جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں انفارمیشن سسٹمس آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں from the data that is collected آج ہم نے بات کی مارکیٹنگ کی آج ہم نے کچھ بات کی مینوفیکچرنگ انفارمیشن سسٹمس کی ہم نے یہ بھی بات کی کہ ان مینوفیکچرنگ کے اندر بہت سارے سب سسٹمس ہیں اس کے سب سب سسٹم کہہ لیجیے مزید باقی جو سب سسٹمز ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ شاء نیکسٹ لیکچر میں گفتگو کریں گے آج کے لیکچر کو ختم کرتے ہیں شکریہ اور خدا حافظ